حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجت تعلیم فرمایا وہ یہ کہ الحمدللہ نستعینہ ونعوذ به بن شرور انفسنا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں جسے وہ راہ حق سجھا دے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہو سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو اور اس کے ناطے توڑنے سے بچو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات ہمیشہ صاف سیدھی کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست فرما دے گا تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی بلا شبہ وہ عظیم کامیابی ہم کنار ہوا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن سلیمان نے شروع روایت میں لفظ ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھارہ